تجوید کے مطابق اگر قرآن درست نہیں ہے تو اس کو درست کر لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی قسم کے یہ جو آیات کا باقاعدہ پڑھنا روزانہ صورتوں کا پڑھنا اور اس طرح کی تصویحات ہیں تو اس کے بعد کی تو انہوں نے دوست ہمارے جو ہیں انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہیں وہ تو ہماری دلوں کے حال سے اور ہماری نیتوں سے واقف ہیں تو اگر قرآن غلط بھی پڑھا گیا ہے تو اس کے روحانی کیوں حاصل نہیں ہوں گے جبکہ اللہ تو جانتے ہیں کہ ہم نے قرآن جو ہے اس طرح سے سیکھا نہیں ہے اس لیے غلط ویسے تو اس کا جواب میں نے پچھلی دفعہ کر دیا تھا لیکن تھوڑا سا وہ جسے کہتے ہیں مزید شاید اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ بات یہ ہے کہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم قرآن غلط پڑھا ہے اور ہم نے اصلاح لینی شروع کر دی ہے تو پھر تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھی ہم اصلاح کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں جب تک بالکل درست نہیں ہو جاتا تب تک ظاہر ہے کچھ صحیح کچھ غلط پڑھا جائے گا یہ بات تو مجھے سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر ہم درست کرنے کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں اور ہم کہیں کہ نہیں اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے اللہ ہمارے دلوں کی صورتحال سے واقف ہے تو ہم اسی طرح پڑھتے جائیں تو اللہ تعالیٰ قبول کر دے گا تو پھر کوئی گارنٹی اللہ قبول کرنا چاہے تو کر دے نہ کرنا چاہے تو نہ کرے لیکن یہ ہے کہ یہ کہنا کہ بھئی نہیں وہ چونکہ واقف ہے ہمارے دلوں سے اگر ہمارے دلوں سے واقف ہے تو وہ ہم غلط بھی بات کریں گے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اللہ قبول کرنے والا ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہمارے یہاں اکثر وہ کچھ حضرات کہتے ہیں نا کہ جی تیرے کرم کی وجہ سے اور تیرے غفور ہونے کی وجہ سے رحیم ہونے کی وجہ سے گناہ کیے جا رہا یہ تو وہ بات ہو تو اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم غلط ہے پڑھ رہے ہیں اور ہم اس کی اصلاح لے رہے ہیں تو پھر تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اس میں بھی میرا جو نقطہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کی اصلاح ہو نہیں جاتی آپ قرآن پڑھنے کی وجہ سننے کی کوشش نماز ٹھیک ہے نماز چھوڑی نہیں جا سکتی فرض ہے وہ بات سمجھ میں کیا آپ اصلاح لے رہے ہیں صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن نماز پڑھ رہے ہیں وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ فرض ہے لیکن قرآن اور آیات اور سبتے جو پڑھنا ہے بجائے اس کے کہ ان کو پڑھا جائے اس سے زیادہ بہتر ہے سن اور ایک تو سننے سے ویسے بھی آپ کا تلفظ بہتر ہوگا دوسرا آپ اصلاح لے رہے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے لیکن اگر اصلاح نہیں لے رہے ہیں اور پھر آپ یہ بہانہ کر رہے ہیں اور آپ دل میں یہ کر رہے ہیں کہ نہیں یار اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا ہے اور اللہ تو قبول کرنے والا تو یہ بنا سکتا تو یہ میرا مشورہ یہی ہے دوستوں کو بھی جن کی اصلاح قرآن کی نہیں ہوئی وہ قرآن کی اصلاح لے اور ہمارے لیے اصلاح آسان ہے کیونکہ اب ذہنی طور پہ جب انسان خاص اوپر سے اوپر چلا جاتا ہے تو اس کو بس یہ بتانا ہوتا ہے کہ بھائی اس حرف کے لیے زبان کہاں لگانی ہے وہ جب آپ کو بتا دیا زبان کہاں لگانی ہے تو وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے بچے کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے اس کو بار بار مشق کرانی پڑتی ہے بار بار لیکن ہمارے لیے آسان ہے تو اصلاح لے کر اس دوران میں نماز ظاہر فرض ہے وہ پڑھتے رہیں گے باقی اس پہ زیادہ تفصیلی بات تو کوئی مفتی لیول کے صاحب جو ہیں وہی عرض کر سکتے ہیں لیکن میری بات درست دوست جی، اچھا ہاں علم الجفر کا حوالے ہاں،, ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی میں نے پچھلی دفعہ علم الجفر جو ہے اس کی نفی کی تھی اصل میں ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس پہ کچھ دوستوں نے آپ بتا رہے تھے کہ کچھ دوستوں نے یہ کہا ہے کہ ہاں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منصوب ہے منصوب اور سینہ بسینہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تک یہ علم آیا ہے اور علم الجفر جو ہے یہ مشاہد کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے تو میں یہ کیسے اس کی نفی کر ہوں جی بالکل جی۔ ہاں ٹھیک چل اس کا میں بڑا آپ کو آسان سا ایک جواب عرض کرتا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے ایک چیز میں تھوڑا سا علم الجفر کے حوالے سے اور عرض کر دوں علم الجفر میں جو حساب کتاب کا کچھ سارا جو معاملہ ہے اس میں وہ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایک لفظ استعمال میرا اعتراض اس پہ صرف یہ تھا کہ ایسے تمام علوم جو حساب کتاب سے جن کا تعلق ہے ان کو ہم روحانی نہیں کہہ سکتے میں نے ابھی اتفاق ایسا ہے کہ جب پچھلی دفعہ یہ بیان ہوا ہمارا پہلا جی، جی۔ اس کے بعد ایک بڑے دلچسپ بات ہوئی ایک سافٹ ویئر بنے وہ سافٹ ویئر علم الجفر کا جو مستاصلہ جو میں نے کہا ہے تینتیس مختلف کلیوں سے وہ تیار کر کے دے رہتا ہے اچھا۔ تینتیس مختلف کوئی ایک ہی نہیں <laughs> تیس تیس جماعتیں تین تینتیس مختلف کلیوں کی مدد سے اور وہ جو ٹیکنیکس ہیں اور جو طریقہ کار ہے اس کی مدد سے وہ ہمیں مستاثلہ تیار کرتا ہے مستاثلہ کا جو بھی پروسیجر ہے وہ سارا وہ کرتا ہے میرا صرف نقطہ یہ تھا کہ اگر آپ اس کو علم الجفت کہیں ابھی میں بتاتا ہوں کہ میں کس کو علم الجفر کہتا ہوں میں اس طرف ابھی آتا ہوں لیکن اگر آپ اس کو علم الجفر کہہ رہے ہیں تو پھر اللہ معاف کرے استغفر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا جو علم اور وہ ایک جیسے کہتے ہیں پوشیدہ علم تھا اور وہ ایک روحانی علم تھا وہ ایک کمپیوٹر سے کیلکولیٹ ہو جاتا ہے میرا دل یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت یا اور صحابہ کرام یا آئمہ اہل بیت یا اور کوئی آئمہ جو ہیں ہمارے وہ جیسے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی شاگردی شاگرد ہیں تو ہماری یہ جو آئمہ ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور بھی کوئی صحابہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ علم روحانی علم ہے جو کہ ہمارا کمپیوٹر بھی کر کے دکھا سکتا ہے میرے نزدیک یہ ان کے علم کی بڑائی سے زیادہ ان کی گستاخی ہے ٹھیک ہے کہ مطلب کیسا علم ہے یہ کہ آج کا زمانے میں ایک کمپیوٹر سے وہ پوری کیلکولیشن نکل آتی ہے اور آپ اس کو پکڑ کے آپ کہیں گے لے جی میں اب علم الجفر کا ماہر ہو گیا ہوں جبکہ دوسری طرف ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بڑا پوشیدہ علم ہے بڑا روحانی علم ہے اور حضرت علی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ منصوب ہے منصوب اور اہل بیچ میں یہ سینہ بسینہ چلا ہے اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ اس کے کہہ لیجئے کہ ماہر تھے میرے نزدیک گستاخی ہے ہمارے ایک دوست بڑے اچھے ہمارے بھائی ہیں انہوں نے مجھے سوال کا جواب دیا انہوں نے سوال کا یہ جواب دیا کہ یہ جو کیلکولیشن پہ مستاصلہ کا جو جو معاملہ ہے پورا رزلٹ آتا ہے فائنل وہ ریزلٹ کیلکولیشن بیسڈ ہے لیکن اس ریزلٹ میں سے اصل معاملے کو ڈرائیو کرنا یہ روحانی اچھا۔ تو عرض کروں گا میرے نزدیک جفر اصل میں اگر کوئی ہے اور جو مشائق نے واقعی ذکر کیا ایسی کوئی بات نہیں تو وہ کیا ہے پہلے میں یہ عرض کر دوں میرے نزدیک جفر کیا پھر میں اس طرف آؤں اس بات دیکھیں جی آپ علم الجفر کا استعمال کر کے اور کیلکولیشنز کر کے اور وہ مستاثرہ والا جو سارا پروسیجر ہے وہ کمپلیٹ کر کے جو رزلٹ آتا ہے آپ کہتے ہیں یہ رزلٹ آ گیا اب اس میں سے روحانی طور پہ وہ رزلٹ میں سے اصل کنکلوژن ڈرا ہوگا اصل چیز سامنے آئے گی روحانی طور پہ اس کے لیے روحانی قوت درکار ہے اچھا سب سے پہلے تو فرض کریں کہ ہم یہ اندازہ علم الجفر سے لگانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں یا آپ کی اندر کوئی روحانی کمزوری یا روحانی بیماری تو نہیں یا آپ کے نفس کی موجودہ صورتحال کیا ہے یا آپ کے قلب کی موجودہ صورتحال کیا ہے ایسی باتیں کرتے ہیں اچھا میں سب سے پہلے تو موجودہ دور کی بات کرتا ہوں میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں سے مل چکا ہوں اور ہمارے حلقے میں بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ان کو روحانی قوت عطا فرمائی ہے کہ جب کسی کا معاملہ انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے وہ آنکھ بند کرتے ہیں اللہ کے اسما کا ورد کرتے ہیں اور ان صاحب کا حال جو ہے ان کے دل پر منکشف ہو جاتا ہے دم کرتے ہوئے بدی ہاں، کی صورتحال سامنے واضح ہو جاتی ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ ہم جیسے کوتاہیوں سے بھرے ہوئے لوگ جن کی نماز بھی وہ نماز نہیں ہے جو صحابہ کی نماز ہوتی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ جو نماز تھی ہماری تو وہ نماز بھی نہیں ہے اس کو اللہ ہم جیسے لوگوں کو اللہ ایسی قوت دے دیتا ہے کہ ہمیں کیلکولیشن بیسڈ کسی علم کی ضرورت نہیں رہتی تو حضرت علی کو کیلکولیشن بیسڈ علم کی ضرورت ہے چاہے وہ ساری کیلکولیشن کے بعد فائنل ریزلٹ وہاں نہیں نکلے تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے تھوڑا سوچنے کی جاننے کی ضرورت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ آپ نے ضرور تذکرہ پڑھا ہوگا اور بڑا بہت زیادہ لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی روحانی اور کشفی صورتحال سے نوازا تھا کہ کبھی کبھی ان کو سامنے بیٹھے ہوئے انسان کے اندر جو اس کا ایمان کا لیول ہے وہ لیول ان کو نظر آ جاتا جس پہ وہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے اور پھر ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے گڑ گڑا کے دعا کی کہ مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے لے لے واپس کیونکہ اس سے مجھے اذیت ہوتی ہے جب لوگوں کے میں ایمان کی یہ صورت ہوں امام ابو حنیفہ کو تو روحانی یہ قوت ملے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روحانیت کی کیلکولیشن کرنی پڑے میرے نزدیک تو گستاخانہ بات ہے گستاخانہ بات ہے اب وہ جو واقعہ کہ جناب ولی صاحب سامنے آئے دم کرانے کے لیے اور اچانک ایک لمحے کے لیے نظر آیا کہ ان کے چہرے پہ انسان کا چہرہ نہیں ہے بلکہ بھیڑیے کا چہرہ روحانی قوت ہے نا اللہ تعالیٰ نے دکھا دی اب ہم جیسے لوگ ہمیں تو یہ قوت مل جائے ایک چیز طے سمجھ لے کہ یہ ہمیشہ ہونا ضروری نہیں یہ اگر کوئی کہنے کا نہیں کہ لازمی ایسا ہے یہ ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ جب جس کو جتنا نوازنا چاہے نواز دے ہم جیسے لوگوں کو ہم جیسے کمزور ایمان والے اور ناپختہ نمازوں اور روزوں والے لوگوں کو تو یہ روحانی قوت ملے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حساب کتاب کی ضرورت میں عرض کروں میں بڑا ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں میں صاحب کشف نہیں ہوں صاف بات کر رہا ہوں میں صاحب کشف نہیں ہوں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس سٹیج سے گزرا ضرور اور میں عرض کروں میں اپنی ذاتی کیفیت آپ سے میں بہت کم لوگوں سے شیئر کی ہے کبھی آج میں شیئر کر رہا ہوں جس وقت اس کیفیت میں تھا جب اللہ نے مجھے اس کیفیت سے نوازا تھا استخارہ کرنے کے لیے مجھے نہ نفل پڑھنے پڑتے تھے نہ مجھے دعا پڑھنی پڑتی تھی اور دوست دوسروں سے استخارے کراتے تھے جواب ایگزیکٹلی سیم ہوتا تھا مجھے سے شخص کو اللہ تعالیٰ یہ روحانی قوت دے دے اور حضرت علی کو حساب کتاب کی ضرورت میں سمجھتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ حضرت علی کرم اللہ کے ساتھ یہ مستاخی کی بات ہے ان کے ساتھ ایسی چیز کو جوڑنا یہ روایت کہاں سے آئی اس کی کیا بنیاد ہے میں تو میرا دل تو اس کو تسلیم نہیں کرتا میرے نزدیک مشائق نے جس علم الجفر کا ذکر کیا ہے وہ علم الجفر روحانی علوم ہے اصل روحانی ہے اللہ کے اسماء میں سے کن اسماء کا ذکر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عام طور پر لازم نہیں ہے ہر ایک کو ملے عام طور پہ کیا روحانی قوت عطا کرتے ہیں میرے نزدیک یہ ملک ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کا نام لوں میں آپ کی والدہ کا نام لوں میں اور میں پورا حساب لگاؤں اور میں پورے ٹیبلز ٹیبلز بنتے ہیں باقاعدہ ٹیبلز بناؤں ٹیبلز بنانے کے بعد میرے پاس ایک وہ وہ حروف تہجی کی ایک ترتیب آتی ہے اس ترتیب میں سے جواب نکلتا ہے میں نہیں مانتا اس بات میرے نزدیک یہ بجائے حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کی بڑائی بیان کرنے کے بجائے ان کی روحانی قوت کی اسٹرینتھ بیان کرنے کے میرے نزدیک یہ ان کے ساتھ گستاخ میرے نزدیک اصلی جو مشائق نے تذکرہ کیا ہے کتاب میں وہ کیا ہے وہ علم یہ ہے کہ الہی میں سے کس کے لیے کون سا ورد مناسب رہے گا قرآن کی صورتوں میں سے کون سی صورت کا ورد مناسب رہے گا قرآن کی آیات میں سے کون سی آیت کا ورد مناسب رہے گا ٹھیک ہے جی اس قسم کے معاملات میرے نزدیک وہ علم جفا ہے جس سے واقعی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں حاصل ہوتی ہے روحانی علوم ہمیں حاصل ہوتے ہیں یہ نہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے جو ننانوے نام ہمارے یہاں موجود ہیں مشہور ہیں ان میں ایسے اسما موجود ہیں کہ جن کا کثرت سے اگر ورد کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عام طور پہ انسان کو اتنی روحانی قوت دے دیتے ہیں کہ اگر سامنے سائل آیا ہے اور اس نے آ کے کہا ہے کہ جناب میرا مسئلہ ہے تو آپ کا دل بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس پہ واقعی کو اثرات نہیں ہے اس پہ واقعی جد ہے یا نہیں ہے واقعی اس پہ کوئی جادو ہوا ہے یا نہیں میرے نزدیک یہ ہے حساب کتاب نہیں اس میں مزید آگے بات کو سمجھنے کے لیے چونکہ میں نے کہا تھا کہ آج کچھ ٹیکنیکس اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ٹھیک ہے ڈائگنوسٹک تشخیص کی بات کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہے وہ ذرا پہلے سمجھ اچھا ہاں دوسری چیز یہ جو میں نے ابھی کہا کہ وہ اسما میں سے اس کثرت سے بلڈ کیا جائے تو وہ یہ قوت حاصل ہوتی ہے اچھا اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں انسان نمازی ہو انسان پرہیزگار نہ ہو صفائی کا خاص خیال رکھتا جو شرعی بنیادی فرائض اور واجبات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہو اگر مرد ہے تو نماز کوشش کرے کہ میں جماعت کے ساتھ پڑھوں عورت ہے تو جو اس کے لیے شرائط ہے اس کے مطابق نماز پڑھے وغیرہ یہ ساری چیزیں ساتھ ہوں تو پھر میں نے دیکھا ہے میرے بھی تجربے میں یہ بات آئی ہے اور بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ پھر جو مختلف قسمہ ہیں ان کا ورد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ صفت جو اس اسم سے متعلق ہے وہ اس کی روحانی قوت جزاک اس کی روحانی قوت جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوتی ہے عام ایکسیپشن ہوتی ہے کئی بار نہیں ہوتی اللہ کا کرم ہوگا تو وہ بھی نہیں اچھا اب اسی میں مزید آگے چلتے ہوئے تشخیص کے اور طریقوں کو دیکھتے ہوئے اچھا ایک اور چیز بھی آپ اور بات کانسیپٹ کو سمجھنے کی اور فرض کریں کہ میں کہتا ہوں کیونکہ دم کا بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دم ایک ایسی چیز ہے جس کو تمام مقدمے کر تسلیم کرتے ہیں یہ حدیث بھی مانتے ہیں یہ دیوبند بھی مانتے ہیں یہ بھی سب مانتے ہیں تو بھی قرآن کی صورت کو پڑھ کے کسی کو پھوک دینا پانی پھوک کے پینے کو دے دینا یہ اس کو سب تسلیم کرتے ہیں میں اس لیے صرف ابھی اسی کی بات کر رہا ہوں ابھی اور کسی چیز کی بات لیکن ایک چیز تجربے میں ہمارے جو آئی ہے جب میں ہمارے کہہ رہا ہوں اس میں میں ذاتی طور پہ میرا تجربہ بھی شامل ہے ہمارے اور حلقہ احباب میں بھی لوگوں کا تجربہ شامل ہے اور ہمارے بزرگوں کے تجربے سے بھی جو ہمیں پتا چلا ہے مشاہد کے وہ بھی اس میں شامل ہے اس میں میں میں ہم یہ سب بات بات شامل کر کر کے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو روزانہ باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور ایک آدمی ہے جس نے مہینوں میں کبھی قرآن نہیں کھولا جو روز قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کی دم میں زیادہ روحانی قوت ہوتی ہے بنسبت اس شخص کے جو کہ کبھی کبھی پڑھتا یہ نقطہ اسی طرح اگر کوئی ایک شخص ایسا ہے کہ جو نماز روزہ بالکل نہیں کرتا قرآن بالکل نہیں پڑھتا کسی قسم کی دینی جو ہمارے معاملات ہیں اس سے اس کو کوئی رغبت نہیں ہے اچھا یہ بھی ہمارے تجربے میں بات آئی ہے کہ وہ اگر کسی چیز کا مسلسل ورد کرتا رہے اور دم کرے تو بھی کوئی اتنا خاص اثر نہیں ٹھیک ہے لیکن اگر اثر ہوتا ہے تو ایک اور چیز ہے مثلا اگر ایک عام آدمی ایک اسم کو فرض کریں کہ ہزار دفعہ پڑھتا ہے تو جو روحانی ثمرات حاصل ہوتے ہیں وہ باقاعدہ پڑھنے والا شخص جو ہے وہ دس دفعہ پڑھتا ہے تو اس کو بھی روحانی حاصل ہوتا ہے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب میں آپ کے سامنے کچھ بات کر رہا ہوں وہ دروازہ بند کر دیجیے یہ درخصل کی بند کر دیجیے اچھا،, اچھا میں نے کیا تھا کہ میں مزید آگے اب کچھ اور طریقے آپ سے کروں پچھلی دفعہ جو علوم تھے وہ کتنے سچے ہیں اور کتنے جھوٹے ہیں وہ میں نے باقاعدہ آپ کو سوچ کے ساتھ پیش کر دیا تھا وہ جھوٹے ہیں ان کو نہیں تسلیم کیا جا سکتا آج ایک اور طریقہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ طریقہ تسبیح کے ساتھ کیا جاتا ہے تسبیح کو عام طور پر اس طرح سے اس طریقے کے مطابق الٹے ہاتھ سے پکڑ لیا جاتا ہے کچھ اصحاب اس طرح سے پکڑتے ہیں کچھ لوگ صرف اس طرح سے پکڑتے ہیں اچھا اس کے بعد کئی قسم کے ورد موجود ہیں جس میں سے میں صرف فی الحال ایسے ورد کی بات کرتا ہوں کہ جو خالصتاً شرعی باؤنڈریز کے اندر ہے اور وہ ہے سورہ الفاتحہ یہ جو بھی صاحب یہ کریں گے اور بھی ہیں طریقے فلاں ورد کیا جائے فلاں ورد کیا جائے لیکن ایک میں آپ سے یہاں پہ ڈسکس کر رہا ہوں اس طرح پکڑ کے سورہ الفاتحہ کا ورد شروع کر دیں گے پڑھتے جائیں گے پڑھتے پڑھتے جب وہ پہنچیں گے دن سراط المستقیم اچھا اس دوران میں یوں پکڑ کے ان کی نظر جو ہے نا وہ یہاں پہ اس دن سراط المستقیم پہ جب آئیں گے تو اس دن سراط المستقیم کی وہ تکرار کرتے چاہیے تکرار کرتے کرتے کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ یہ تصویر یا یوں ہلنے لگ جائے گی اور یا یوں ہلنے لگ اگر یوں ہلنے لگ جائے گی تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہاں ٹھیک اور اگر یوں ہوئے تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے جی۔ اچھا میں اس طریقہ کار پہ آپ سے بات کرتا ہوں اچھا سب سے پہلے تو یہ کہ یہ اس طرح سے تصویر کا ہلنا دیکھا تو میں نے بھی ہے ہلتا ہے لیکن اس کی بھی میں ابھی آپ سے بات کرتا ہوں کہ ہلنے والی کیا معاملہ اچھا اس میں ایک اور چیز کہی جاتی ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے کچھ لوگ سیدھے ہاتھ میں پکڑتے ہیں کچھ لوگ سیدھے ہاتھ میں پکڑتے ہیں کچھ لوگ الٹے ہاتھ میں پکڑتے ہیں کچھ لوگ اس طرح سے پکڑتے ہیں وہ اپنا اپنا چکی ہوتا ہے اچھا طریق بات یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر اپنا سورہ الفاتحہ پڑھتے ہوئے جب سروت اور المستقیم پہ آ جائیں تو اس آیت کی تکرار کرتے کرتے ایک عام آدمی جو ہے اس کو بہت زیادہ تکرار کرنی ہو سکتا ہے کہ صحیح رزلٹ بھی نہ آئے لیکن صحیح رزلٹ لانے کے لیے ضروری ہے کہ سورہ الفاتحہ کا چالیس دن تک ایک ایک خاص خاص نمبر آف تعداد میں ورد کیا ہے سورہ الفاتحہ کے جو روحانی سمرات ہیں وہ انسان کو حاصل ہوں گے جس کی وجہ سے یہ تصویر کا عمل جو ہے وہ صحیح جواب دے گا چلیں دو منٹ کے لیے تسلیم اب میں آپ کو تھوڑی دلچسپی یہ میں نے تصویر کو پکڑ لیا میں ابھی کوئی ورد نہیں کروں گا کوئی ورد نہیں کروں گا تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں تصویر آگے پیچھے ہلنے لگی دیکھ رہے ہیں آپ اچھا آپ تصویر دائیں میں نے کوئی غلط نہیں کیا ہے میں ابیوسر کیا تھا سے مجھے کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ اس طرح پورا عمل نہیں کریں گے تب تک تصویر کا جواب درست نہیں ہوگا اس کی وجہ کیا ہے آپ خود بھی کوئی آپ کسی بچے کو کہتے بیٹا یہ کریں آپ اس طرح اس کی نیچے سرے کو دیکھتے رہیں آنکھوں کو ایسے ایسے ہی لانا شروع کر دیں ہاتھ کو نہیں لانا آنکھوں کو ایسے ایسے ہی لانا شروع کر دیں تصویر ایسے ہلنے لگ جائے میں نے آنکھوں کو ہلایا کچھ نہیں کیا اور آپ دیکھیں گے آپ اگر ہلاتے رہیں گے تو بہت تیز اور یہ دیکھیں اسپیڈ دیکھیں اس کی میں صرف آنکھیں ہلا رہا ہوں ہاتھ نہیں ہلا رہا اب اتنی اسپیڈ پہ یہ ہو چکی ہے اب میں دائیں کرنے لگ گیا یہ میری آنکھوں میں جادو نہیں ہے یہ جو کھیل ہے نا یہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب ہم آٹھویں جماعت میں ہوتے تھے تب کرتے تھے اپنی کلاس کے بچوں کو متاثر کرنے کے لیے کہ دیکھو میرے پاس کتنی پاور ہے گانا ہماری کھیلے ہیں میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے وہ تسلیم کر لیں کہ سورہ الفاتحہ کا عمل کیا جائے تو ایسی صورت میں جو جواب آئے گا وہ ٹھیک آئے گا تھوڑی دیر کے لیے زیوم کر فرض کر لیتے کہ بات درست کیونکہ اللہ کے کلام کی بات ہو رہی ہے کسی دوسری چیز کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے جو لوگ یہ عمل استعمال کرتے ہیں وہ استخارے کے لیے بھی یہ عمل استعمال کرتے ہیں آپ مجھ سے آ کے کہیں گے جناب مجھے یہ آفر ملی ہے میں کام کروں یا نہ کروں آپ آ کے کہیں گے جناب یہ میں بزنس شروع کرنے لگا ہوں کروں یا نہ کروں تو وہ یہ کریں تو وہ کچھ لوگ یہ طریقہ اور یہ جو انسٹنٹ آپ کئی میری اطلاع کے مطابق ٹیلی ویژن پروگرامس بھی ایسے آتے ہیں کہ وہ فون آتا ہے کہ ہم یہ کریں کریں نہ تو دو منٹ میں بتا دیا جاتا ہے کہ ہاں جی استخارہ یہ ہے کہ یہ مناسب ہے استخارہ یہ ہے کہ مناسب نہیں ہے اس میں یہ یا اس طرح اور بھی چھوٹی چھوٹی بہت سی ٹیکنیکس استعمال ہو رہی اگر یہ میں تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لوں کہ طریقہ ٹھیک ہے ایسی صورت میں بھی میں ایک بات یہ سمجھتا ہوں بے شک یہ عمل میں نے کیا ہو میں نے اپنا خود اگر چیک کرنا ہے تو مجھے پورا یقین ہے غلط آئے گا اس کی وجہ یہ کہ میں کے نہ بھی ہلاؤں نا تو میرے دل میں جو خدشہ ہے وہ دل کا خدشہ جو ہے نا وہ نروس سسٹم ہے پورا کہ میری وینس میں بلڈ سرکولیشن آپ جب نروس ہو جاتے ہیں تو اچانک تبدیلی آتی ہے آپ کے اس میں میرے اپنے ذاتی رجحان کے مطابق تصویر ضرور ہے اگر اس طریقے کو درست نہیں لیا جائے تو ایسی صورت میں اس پہ تو میں کنوینسڈ ہوں کہ خود نہیں کم از کم کرنا کسی دوسرے سے کہا لیکن دوسرا بھی وہ جس نے یہ عمل پورا کیا ہو سورہ الفاتحہ کا میں اس طریقے کو پسند نہیں کرتا میں انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں مجھے نہیں میں نے اس میں جو مسئلہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہ میں آج کرتا ہوں اچھا اس کے بعد آ گیا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا دیکھیں چیزوں کو دو طرح سے دیکھنے کا دیکھا جا سکتا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے یا نہیں یا اقوال صحابہ سے ثابت ہے یا نہیں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام کیا کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین میں سے کسی نے ایسا کام کیا آپ کہتے ہیں نہیں جی ایسا کوئی کام نہیں کیا تو میں کہتا ہوں نہیں جی میں کوئی یہ نہیں کرتا ایک تو طریقہ یہ دوسرا طریقہ یہ کہ ہم کہیں گے نہیں اگر کوئی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نہیں کیا لیکن وہ کام شریعت سے متصادم نہیں ہے اور تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ایسا ہے تو ہم کہیں کہ اچھا چلو اس کو استعمال کر لیتے دو طریقے میں نے اب اس میں آپ اب کچھ چیزیں ایسی جو تجربے سے ثابت ہوئی ہیں اور مختلف ٹیکنیک سے ویریفیکیشن بھی ہوئی ہے قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے اقوال صحابہ سے ثابت نہیں ہے لیکن احکامات شریعت سے متصادم بھی نہیں ہے اب کچھ ایسی چیز مسل ہم نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک چاول کھانے والا چمچ چھوٹا بڑا وہ لے لیں اس میں پانی ڈالیں ایک دفعہ سورہ الفاتحہ پڑھیں اس میں اچھا وہ دسویں والے عمل میں سورہ فاتحہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے چالیس دن تک وہ میں نہیں عرض کر رہا ہوں صاف ستھرا وہ میں عرض نہیں کر رہا میں یہ نہیں گئے چونکہ ویڈیو بن رہی ہے پتہ چلے ساری دنیا شروع ہو جائے اچھا ایک دفعہ سورہ الفاتحہ پڑھی جائے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھی جائے سات دفعہ سورہ الاخلاص پڑھی جائے ایک پانچ دفعہ سورہ الفلق پڑھی جائے چھ دفعہ سورہ الناس پڑھی جائے اور ایک دفعہ درود شریف پڑھا جائے اس کے بعد جس کو چیک کرنا ہے اس کو وہ کہا جائے کہ وہ ایک چمچ کا پانی اتنا سا پانی ہوگا گھونٹ بھی مشکل سے ہوگا لیکن اس کو تین گھونٹ میں چائے کی چسکی کی طرح پی اگر ذائقہ آپ کو پانی کا اس مریض کو کڑوا لگے یا میٹھا لگے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی جادو وغیرہ ہوا ہے اگر اس کا ذائقہ نمکین لگے یا کھارا لگے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی جن ہے یا کوئی آسے ہے اور اگر ذائقہ نارمل پانی جیسا پھیکا لگے تو اس کا مطلب ہے کہ یا بیماری ہے یا وہم ہے کچھ نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے بنا یہ ایک طریقہ میں نے آپ سے شیئر کیا اچھا میں یہ درست ہے یا نہیں ہے اس پہ بات نہیں کرتا لیکن یہ طریقہ کا جو رزلٹ ہے وہ مختلف ٹیکنیکس کے ساتھ کمپیئر کرنے کے بعد تجربے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ بات درست ہے حالانکہ یہ طریقہ نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ ہی کوئی حدیث ہے نہ قرآن سے ہے لیکن اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں پڑھی جا رہی جو خدا نخواستہ غیر شرعی ہو کوئی شرکیہ کلمہ نہیں پڑھا جا رہا آیات ہیں صورتیں ہیں وہ پڑھی جا رہی ہیں درود شریف پڑھ درود شریف ابراہیم ہی پڑھے نماز کا ٹھیک لوگ کہتے ہیں درود کون سا پڑھے ابراہیم پڑھے جو اللہ نے نماز میں شامل کر دیا وہ اس کی فضیلت تو یہ ایک طریقہ ایک تو ڈائگنوسٹک کا یہ طریقہ میں آپ سے شیئر کیا ہے جس کے بارے میں جنرلی دیکھا گیا ہے کہ نتائج درست آتے ہیں اچھا ایک اور چیز دیکھیے لیکن بات کو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ سارے کام وہی شخص کر سکتا ہے جو شرعی پابندیوں کی کوشش نہیں جی۔ کرتا ہی ہو جاتی ہے بندہ بے شر لیکن نماز کی پابندی روزہ زکات جو بھی معاملات ہیں سب کی پابندی وہ کوشش رزق حلال کی کوشش سارے معاملات نہ اچھا ایک آپ نے اچھا ایک اور طریقہ اسی طرح دیکھیں اس میں بھی جنرلی ریزلٹس درست پائے گئے ہیں لیکن اگین یہ بھی طریقہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے مریض اور والد جو ہیں دونوں سفید لباس پہن کر آمنے سامنے بیٹھ جائیں مریض کا چہرہ شمال کی طرف ہو اب اس میں گو کے درست پائے گئے ہیں لیکن سوالات میرے ذہن میں اٹھتے ہیں اس طریقے پہ بھی اٹھتے ہیں بار اب مولد جو ہے وہ مریض کے سر پر اپنا دایاں ہاتھ رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سات دفعہ درود شریف پھر ایک سو ایک دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور پھر سات دفعہ درود شریف مریض کو اپنا سر یا گرد سر یا گردن کا پچھلا حصہ بھاری محسوس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ آسے بھی ایسا ہے اگر مریض کو اپنا سارا وجود ہلکا پھلکا بہت محسوس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جادو اور سحر کیا گیا ہے اور اگر مریض کسی قسم کی تبدیلی محسوس نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ یا کوئی جسمانی بیماری ہے یا اس کو بہم ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں ایک یہ طریقہ ہے اب میں نے کہا اس میں مجھے بھی سوال میرے ذہن میں آتے ہیں سوال یہ نے مثال کے طور پہ بھی شمالی کی طرف کیوں کیا جائے ایک سوال ہے کیوں کیا جائے سفید کپڑے ہی کیوں پہنے جائے آمنے سامنے ہی کو بیٹھا جائے سوال اٹھتے ہیں لیکن باہر میں نے طریقہ یہ بھی اس لیے عرض کر لیا کہ اس کے اندر بھی کوئی غیر شرعی بات نہیں تھی اس لیے اچھا ایک اور میں شیئر کرتا ہوں آپ سے طریقہ آپ نے دیکھو آج کل بڑی کمیزیں چیک ہو رہی ہیں کمیزیں چھوٹی ہو رہی ہیں کمیزیں بڑی ہو رہی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ مریض جو ہے نا وہ رات کو بنیان وغیرہ اتار دے کمیز پہنے کمیز کے اور جسم کے درمیان کچھ نہ ہو چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے صرف پہنا ہو نیچے اور سو جائے ساری رات وہ کپڑا ظاہر ہے جسم کے ساتھ چپکا رہے گا اب کروٹیں بھی لے رہے ہیں جو بھی ہے اس طرح سے وہ صبح وہ قمیض اتار لی جائے کمیز بھی استعمال کی جا سکتی ہے شلوار بھی استعمال کی جا سکتی ہے اگر خواتین ہے تو دوپٹہ استعمال کیا جا سکتا ہے مرد ہے تو اس کی پگڑی کا کپڑا استعمال کیا جا سکتا ہے جو چیز جسم کے ساتھ نہیں ذاتی طور پہ میں کی اگر یہ استعمال کیا جائے طریقہ تو کمیز کیونکہ ساری رات صحیح طریقے سے ہے اس کو لمبائی کے حساب سے اس کو ناپ لیں کتنی ہے اس کپڑے پر سات دفعہ دونوں شریف پڑا جائے ابھی میں اس طرف آتا ہوں سورہ الفاتحہ ستر دفعہ پڑھی جائے اور پھر درود شریف سات دفعہ پڑھی جائے اور اس پر خون دیا جائے دوبارہ نہ کمیز تھوڑا سا اگر بڑھ جائے تو آسے بھی اثرات ہے اگر سائز پہلے سے کچھ کم ہو تو سہر اور جادو اگر برابر ہے تو وہم یا جسمانی بیماری آپ کپڑے کی بجائے پورے جسم کی پیمائش بھی لے سکتے ہیں ایسے بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ کھڑا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یوں دیوار کے ساتھ لگا دیں گے جیسے ہائٹ نہیں طرح دھاگے سے ناپیں گے دھاگے سے ناپنے کے بعد عام طور پر سوتی دھاگا یوز کرتے ہیں سر سے پاؤں تک ناپ لیتے ہیں پھر اس دھاگے پہ یہ عمل کر کے دوبارہ ناپ لیتے ہیں تو اگر دھاگا یہاں تک تھا اب آپ نے دیکھا تو یہاں ہے یا یہاں ہے تو آپ کو اسی لحاظ سے پتہ چلے اچھا آپ مسئلہ پتہ کیا میں ان میں سے کسی طریقے کا حامی نہیں ہوں پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے اب بھی یہ بات اس میں سے کسی طریقے کا میں میں حامی نہیں ہوں لیکن اس بھی مجھے کوئی غیر بات نظر نہیں آ رہی میں نے شیئر کچھ طریقے ایسے بھی ہیں جس پہ شرن ڈائریکٹ اعتراض اٹھتا گیا یہ کیا گیا اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا شرن اعتراض نہیں تھا پڑھائی بھی ہوئی ہے اچھا اب اس میں دو سوال ایک سوال زیادہ ہے وہ ہے ہم نے کہا جی سورہ الفاتحہ کو ستر دفعہ پڑھا جائے سورہ الفاتحہ ستر دفعہ پڑھنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے ہمارے یہاں یہ کمیزیں بڑی چھوٹی ہوتی دیکھی ہیں میں نے خود دیکھی سیدھی سی بات ذہن ایک دفعہ سوچتا ہے کہ یار کمیز اگر دس فٹ وہ فرض کریں وہ تین فٹ ہے تو وہ تین فٹ ہے وہ تین فٹ آدھا انچ کیسے ہو گئی یا تین فٹ سے ڈیڑھ انچ کم کیسے ہو سکتی ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا میرا ذہن بھی تسلیم نہیں کرتا لیکن دیکھیے میں نے میں کیا کہہ سکتا یہ ہوتے دیکھا ہے اس لیے میں اس پہ کامنٹ نہیں کرتا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ستر دفعہ اگر سورہ الفاتحہ پڑھیں گے اور تب یہ پتا چلے گا تو ہمارے یہاں تو لوگ آدھے سیکنڈ میں بتاتے ہیں کمیز نام کیا وہ کیا ہے یہاں پھر وہی بات ہے کہ سورہ الفاتحہ کا کثرت کے ساتھ ورد جس شخص نے کر لیا وہ اس کے کیس کے اندر ایک دفعہ پڑھنے سے یہی کام ہو جاتا ہے اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کو ستر دفعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ ایک دفعہ ہی پڑھ کے یہ کام ہو جاتا ہے چل رہی ہوتی ہاں ٹھیک ہے نا جی تو وہ بس دروچری پڑھتا ہے جی۔ اور وہ ایک دفعہ سورہ الفاتحہ پڑھتا ہے دروچری پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں جو فوری طور پہ کرنے والے ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں اسما اللہ کے کچھ اسما ایسے ہیں ظاہر ہے جب اسما کا پورا اس طرح کر لیا جائے گا تو اس میں تو اگر آپ نے پانچ دفعہ بھی پڑھنا ہے یا گیارہ دفعہ بھی پڑھنا ہے تو وہ تو ہاف اے سیکنڈ نہیں تو ایک سیکنڈ نہیں تو ڈیڑھ سیکنڈ دو سیکنڈ میں ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو اس لیے وہ فوری طور پر ریزلٹ آتے ہیں اور بھی اس طرح کمیزوں سے ریلیٹڈ یہ سورہ الفاتحہ کا بتایا میں نے کمیزوں سے ریلیٹڈ اور بھی ہیں جیسے آپ نے وہ منزل سنا ہوگا منزل سے بھی ہوتا ہے اسی طرح اور بھی ہیں مثلا مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ تین دفعہ پڑھیں آیت کرسی تین دفعہ پڑھیں سورہ صافات جو ہے اس کی پہلی گیارہ آیت ایک دفعہ پڑھیں سورہ جن کی پہلی چار آیت ایک دفعہ پڑھیں سورہ الفلق ایک بار سورہ ناس ایک دفعہ پڑھیں دوبارہ ناپ اس میں بھی یہی ریزلٹس ملتے ہیں اسی قسم کے اسی طرح اور بھی ہے تو طریقے اس طرح کچھ اور بھی ہیں سارے قبیضوں سے ریلیٹڈ لیکن میں نے ایک آپ سے عرض کیا یہ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اب یہ اگر سورہ فاتح کتنا ورد کم از کم تجربے کے مطابق کیا ہو تو یہ ایک دفعہ میں شروع ہو جاتی ہے وہی بات ہے میں یہ بات ابھی فی الحال آن ایئر نہیں کرنا چاہتا لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ میں ان میں سے کسی بھی میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ میں اول تو تشخیص سے ہی کہا بھی نہیں لیکن اگر کرنی بھی ہے تو ان میں سے کسی طریقے کا کوئی اتنا زیادہ میں وہ اپریشیٹ نہیں کرتا میں آپ کو آسان ہی بات بتا اس سے بھی آسان بات اس سب کی بھی ضرورت نہیں یہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے آپ ایک کسی ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں پہ بلند آواز میں ذکر ہو رہا ہے لوگ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا پڑھ رہے ہیں اللہ اللہ پڑھ رہے ہیں آپ کو اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے الجھن شروع ہو جاتی ہے پریشانی لگنے لگتی ہے کہیں کچھ گڑبڑ ہے ضرورت نہیں ہے سب کچھ کرنے کی گھر میں روز آنا آپ تلاوت قرآن کی آڈیو پلے کرنا شروع کرتے پانچ منٹ بعد آپ کو الجھن ہونے لگ جاتی ہے کہیں کوئی گڑبڑ ہے لیکن یہ گڑبڑ ضروری نہیں ہے کوئی جادو جین یہی نہیں یہ گڑبڑ ہمارے نفس کی مضبوطی کی وجہ سے بھی ہو سکتی جی۔ ہمارے قلب اور روح کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتی جی۔ اس صورت میں بھی تو علاج ہونا چاہیے نا <clears throat> بالکل لازمی لازمی جی۔ خالی علاج اس لیے تو نہیں ہے کہ جن آ گیا ہے تو علاج کرنا مثلاً آپ کو یاد ہوگا وہ اب ایک مثال دیتا ہوں اور ویژن ہر گھر میں چل رہا بہت زیادہ گھرانوں کے اندر سارا سارا دن انڈین چینلز بھی چلتے ہیں انگلش چینلز بھی چلتے ہیں ان انڈین چینلز کے اندر انڈین ڈرامے چل رہے ہیں جس کے اندر مندر گھر گھر میں دکھائے جا رہے ہیں وہاں پہ بھجن پڑھے جا رہے ہیں مندروں کی گھنٹیاں بجائی جا رہی ہیں وہ سینک جو ان کے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو وہ پھونکے جا رہے ہیں یہ آوازیں آپ کے گھر میں ہی آ رہی ہیں ہمارے بطور مسلمان یہ ایمان ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں روحانی حاصل ہوتے ہیں لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ گھر میں بلند آواز میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس بلند آواز کی وجہ سے بھی گھر میں روحانی ثمرات جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں تو اگر قرآن چاہے خود پڑھا گیا ہے چاہے آڈیو پلے کی گئی ہے گھر کے اندر اس کے روحانی ثمرات پیدا ہوئے ہیں تو اگر گھر میں بھجن کی آواز آئے گی تو اس کا کوئی نیگیٹو اثر گھر میں پیدا نہیں ہوگا کیا آپ پروگرامز دیکھ رہے ہیں جس میں چرچ بیلز چل رہی ہیں کچھ تو اس کا اثر ہوگا اگر آپ سمجھتے نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے پھر میں کہہ سکتا ہوں لیکن اثر ہوتا اس حوالے سے میں وہ آپ کو یاد کروں گا کہ وہ جو سوال مجھ سے کیا گیا کہ جی رات خواب دیکھا ہے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ دروازے کے گھر باہر حضورکم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس کھڑے ہیں زیارت ہوئی آپ خواب میں حضورکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا سبھی اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں علماء اہل حدیث بھی مانتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے لیکن وہ پیچھے کھڑے ہیں اور ان کے آگے دروازے کے آگے فیسنگ اندر کی طرف دو ہندو پروہت جیسے ہوتے ہیں پجاری ٹائپ اس ٹائپ کے لوگ ایسے ہی ایسے ہی بالکل تو جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ماشاء اللہ تشریف لائے تو آپ اندر تشریف لائے نا انہوں نے کہا میں اندر کیسے ہوں گی مجھے راستہ چھوڑے تو تم اندر اب خواب ہے دیکھیں میں ایک بات عرض کر دوں بہت سے لوگ بھی اس پہ اعتراض شروع کر دیں گے یہ کیا ہے وہ کیا ہے لیکن خواب ہے ایک چیز باہر ذہن رکھتے ہیں کہ خواب لیکن خواب میں بہت کچھ آدمی دیکھتا میں اب اس بحث میں دیکھتا کہ کون سا سچا ہے کون سا جھوٹا ہے واقعی دیکھا نہیں دیکھا یہ سب میں اس بحث میں بھی نہیں پڑھا بہت طویل ہو جائے گی بحث خام خواب تو مجھ سے جب انہوں نے رائے لی تو میں نے ان کو کہا کہ ان سے یہ پتا کریں کہ ان کے گھر میں سارا دن یہ بھجنوں والے ڈرامے تو نہیں چلتے رہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ بھجنوں والے یہ پروگرامز زیادہ چل رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت اور وہ تصویحات کی طرف یا تو توجہ نہیں ہے یا ان کی تعداد اتنی کم ہے کہ وہ اس کے بد اثرات کو آپ کو کم نہیں کر پا رہے اب اگر میں سوائے پانچ نمازوں کے فرض سمجھ کے میں پڑھ لیتا ہوں اس کے بعد ہر وقت میں خرافات میں پڑھا ہوں ہر وقت خرافات میں پڑھا ہوں تو وہ تو میں نے فرض پورا کیا کون سا میں نے کمال کیا میں نے عرض کیا میں نے کہا جی مجھے تو یہی بات سمجھ میں آئی ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے ان سے پتا کریں کہ گھر میں یہ کام تو نہیں ہو رہا کہ جی. سارا دن بھجن چل رہے ہیں اور وہ مندروں کی گھنٹیاں چل رہی ہیں اور وہ اپنے سو کالڈ بھگوانوں سے پکار رہے ہیں اور ان سے مانگ رہے ہیں اور وہی آوازیں گھر میں گونج رہی ہیں اب ایسا اگر ہے آپ وہاں پہ ایسا کیجئے کہ صرف ایک گھنٹہ ذرا روزانہ صبح ٹیلی ویژن بند کر کے نا صرف سورت بکرا کی ذرا تلاوت لگا کے دیکھیے پندرہ منٹ بعد آپ کا سر دکھنے لگ جائے گا آپ کو پریشانی لاحق ہو جائے گی آپ کو تشویش ہو جائے گی الجھن ہو جائے گی آپ پوری طرح سے اریٹیٹ ہونے لگیں گے کیوں نہ ہو خرافات بھری ہوئی ہیں اندر اس سے الجھن ہوتی ہے بالکل ٹھیک کیا ضرورت ہے سب ٹیکنیکس کی گھر میں صبح ایک تلاوت لگا کے ابھی دیکھ لیں ایک منٹ میں پتہ چل جائے ہماری ایک عزیزہ ہے ان کو کسی معاملے میں میں نے مشورہ دیا کہ آپ نے رات کو لاحمت اللہ العظیم کی تصویر پڑھا کریں عشاء کے بعد تو ان کے میاں سے میری بات ہو رہی تھی دو ہفتے گزر گئے میں نے کہا ہاں جی کیا صورت حال ہے ان کا جی وہ نہیں پڑھتے کیوں نہیں پڑھتی پہلے دن اس نے پہلی رات پڑھا تھا تو کہنے لگی کہ جی، مجھے بہت اریٹیشن ہوتی ہے میں نہیں پڑھ سکتی اس نے پڑھنا میں نے اس کے میاں کو کہا کہ میرے نزدیک تو ان کو اب زیادہ ضرورت ہے پڑھنے کی فائٹ بیک تو کرے نا اب تو ڈائگنوز ہو گیا کوئی مسئلہ ہے اگین مسئلہ ضروری نہیں ہے کوئی ہی ہو مسئلہ ہمارے اندر ایمان کی کمزوری بھی ہو سکتا ہے مسئلہ ہمارے نفس کی مضبوطی ہو سکتا ہے مسئلہ ہمارے روح کی اور ہمارے قلب کی کمزوری ہو سکتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ جو جینی آ گیا گھر میں یا کوئی جادو ہی ہو گیا یا کسی نے تعویذ ہی کرا لیکن میرا مطلب ہے کہ بڑا آسان سے نسخہ آپ کو میں نے بتا دیا ڈائگنوز کرنے کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے سچ پھر اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کے ورد سے اسما کے ورد سے قرآن کی تلاوت سے اتنا مضبوط کر لیں کہ جب وہ بات سنے اس کا دل اسے بتائے کہ بھائی اس کے ساتھ یہ نصیب ہے مزہ تو تب ہے اور پھر میں تو کہتا ہوں میں نے تو پہلے لازمی نکالتا ہوں میں ڈائگنوز کرنا ہی کیوں چاہتے ہیں کیوں تشخیص کرنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ دو نقطے ہیں نا یا تو یہ کہ آپ کے پاس میں گیا آپ نے تشخیص کی کہ میرے اوپر جادو ہے آپ نے مجھے پڑھنے کو تسبیح دی میں نے وہ تسبیح پڑھی جادو ختم ہو گیا الحمدللہ دوسرا طریقہ یہ کہ میں آپ کے پاس گیا آپ نے کہا آپ نے تشخیص نہیں کی لیکن آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے آپ نے مجھے تصویر پڑھنے کو دی میں نے تصویر پڑھی اگر جادو تھا جادو ختم ہو گیا اگر جادو نہیں تھا تو اللہ کی تصویر پڑھی اللہ کی رحمت ہوئی تو کیوں نہ اس دوسری ترکیب کو آزمایا جائے جی اگر وہ اب میں سارا دن بہت زیادہ مشقت میں رہا فیل ہو کہ اس پروگرام کو دیکھ کے آپ کو اسلامی فوراً شدید ابھی پھر تو سوچنا پڑے گا کہ کہیں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے ورنہ ایسے بھی ہو سکتا ہے سارا دن شدید مشقت میں آپ رہے ہیں ذہنی طور پہ بہت تھکے ہوئے ہیں آپ ذکر لگا ہے اور آپ کو نیند آ گئی ہے تو اس کو مذائقہ ایسا نظر نہیں آتا مجھے بلکہ میں آپ کو عرض کروں باقی اگلے میں میں انشاءاللہ وہ جسے کہتے ہیں کچھ ایسی ٹیکنیکس آج تو بات ہوئی نا تو تشخیص کی ٹیکنیکس اگلے انشاءاللہ جو نشست ہے اس میں کچھ ایسی ٹیکنیکس آپ سے ڈسکس کروں گا جسے کہتے ہیں جنرل پرپز کہ ہر شہر کے لیے کافی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے یہ پڑھو اس کے لیے یہ پڑھو پہ یہ پڑھو جادو پہ یہ پڑھو شہر تو یہ پڑھو بیماریاں تو یہ پڑھو کوئی ضرورت نہیں ہوتا نا general purpose weld for everything وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان تو اس میں میں آپ کو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کئی ایسے معاملات ہیں جس میں میں کہتا ہوں کہ یار یہ ریکارڈنگ ہے اس کو پلے کرو سو جا رات کو وہ پلے ہوتی ہے پیچھے اور آپ دیکھیں گے آپ اس کو اگر اپلائی کریں گے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا معاملات آپ کو ہفتے دو ہفتے تین ہفتے بہت زیادہ بہت مہینے میں آپ کو سدھرتے نظر آنے لگے دیکھیں جی جو خود پڑھنے والی بات ہے وہ تو اور ہے ٹھیک ہے نا جی لیکن میں پھر یہی کہتا ہوں کہ اگر تو آپ کی تجویز درست ہے تو میں کہتا ہوں آپ خود پڑھ آپ کی تجویز درست نہیں ہے لیکن آپ کے گھر میں کسی کی تجویز درست ہے تو وہ پڑھ لے آپ سن لے اور اگر وہ بھی معاملہ نہیں ہے تو آپ ریکارڈنگ لگا لیں ہاں اس طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی تجویز درست ہے لیکن وہ پورا جو ہے پڑھنا وہ فرض کرے ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے وہ تھوڑا سا ایک انسانی وہ بھی ہے تب بھی ٹھیک ہے آپ پلے کریں اور آپ سو لیں یا بیٹھ کے توجہ سے سنیں وہ اس پہ ہم بات اچھا کریں گے لیکن میں عرض کر دوں یہ میں نے کچھ طریقے آپ سے شیئر کیے ہیں اور بھی بہت خالی یہی نہیں ہے اور بھی بہت سے طریقے ہیں لیکن نقطہ پھر وہی ہے میری رائے میں تو تشخیص کی ضرورت ہو اب یہ ہے کہ تشخیص پہ اگر کرنا ہی پڑے تو میں ذاتی طور پہ کیا پسند کرتا ہوں میں ذاتی طور پہ اس بات کے حق میں ہوں کہ قرآن کی الہی کی تلاوت اس طرح اور اس کثرت کے ساتھ کی جائے کہ آپ کا دل خود ہی بتا دے کہ اس کو مسئلہ کیا بجائے اس کے کہ کوئی قمیضے نہ پڑا ہے کوئی بندہ نہ ہے کوئی پانی پلا رہا ہے مثلا مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا ہے تجربے میں بات آئی ہے جس پہ واقعی اثر ہے اس کو ہم زمزم دیتے ہیں نا تو وہ زمزم نہیں پیتا یا پانی پکڑا آپ فرض کریں ایک لاہور پڑھ کے پھونک دیں اس کو بس اسے پینے کو دے دیں وہ نہیں پیے گا وہ پینے ہمارے پاس میرے پاس میرے پاس ایک کیس ایسا ہے کیس ایسا آیا مشورے میں نے ان کو یہ کہا وہ دعا آپ کو یاد ہوگی آپ پیسے سب لوگوں کو دی ہوئی ہے جو اللہ حافظ جی شروع ہوتی ہے جزاک میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ چھوٹی سی دعا ہے سات دفعہ پڑھے پانی پہ دم کرے اس کو پینے کو دیں دم اس کو بتانا نہیں ہے کہ دم ان صاحب کا فون آ گیا کہ وہ دم کر کے پانی میں نے سامنے رکھا تھا کہ بیٹا پانی پی لو تو اس کی آواز بدلی آواز میں اس نے کہکا لگایا تو اس نے کہا یہ پانی مجھے زبردستی پلائے گا میں نے کہا مجھے کہہ لیا اب کیا کروں تو پتہ چل گیا کلاس ختم ہو گیا کلاس اب کیا کرنا اب علاج کرنا تو میں تو اکثر اگر بہت ضروری ہو جائے تشخیص بہت ہی ضروری ہو جائے وہی سات دفعہ دعا پڑھ کے دم کر کے دے دیتے پی لے بھائی اگر فزیکل پوزیشن ہے انہیں پیے گا تو ایک گھوم کے بعد ایک دم سے پھینک دے گا چیخے مارے گا گالیاں دے گا کرے گا وائلنٹلی آپ کو پتہ چلے گا اللہ کے اللہ کے کلام کو پڑھ کر پانی پہ پھونک دیں اگر فزیکل پوزیشن ہے ایسے ریئیکٹ کرے گا آپ کو پتہ چل جائے گا آپ اس کو پکڑ کے ڈائریکٹ دم کر دیں اس کو چھپنے لگ جائے گا کیا ضرورت ہے یہ سب کمیز چھوٹی ہو رہی ہے کمیز بڑی ہو رہی ہے دھاگا چھوٹا ہو رہا ہے دھاگا بڑا ہو رہا ہے وہ پانی والا جو ہے وہ اس پہ تھوڑا سا مجھے میں تھوڑا سا خاموشی اختیار کرتا ہوں کہ وہ پانی اگر کڑوا ہے یا نمکین ہے اس پہ میں خاموشی اختیار کرتا ہوں کہ وہ خالص تر مجھے نظر آ رہا ہے اللہ کا کلام پڑا ہے پانی پہ پڑا ہے پانی پینے کو دیا ہے پتہ چل گیا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے <clears throat> لیکن میں نے بتا دیا ذاتی رجحان تو میرا یہ کہ تشخیص کی ضرورت ہونی ہی نہیں چاہیے قتل نہیں ہونی چاہیے اس کے بغیر آپ سمٹمس پہ بھی کچھ چیزوں کو بیس کر لینا چاہیے اور ہمارے یہاں ایون نارملی بھی سمٹمس پہ بہت بہت کچھ سمٹمس بھی چلتا ہے پھر بہت سی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں میں ایک بات کرتا ہوں ہمیشہ آپ نے کہا فرض کریں میرے میں آپ کے پاس گیا اور آپ نے کہا کہ جناب آپ نے تشخیص کی آپ نے کہا جی آپ کے رزق پر بندش لگوا دی گئی بندش کے لفظ سے میں بڑھا رہا ہوں رزق کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں کون مائی کا لال ہے اس چیز پہ بندش لگا سکے جو اللہ کے ہاتھ میں کا لال ہے جو ایسا کوئی کام کرے کہ اللہ کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس پہ بندش لگ جائے اچھا چل مشکل ہو رہی ہے رکاوٹیں آ رہی ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی نے کیونکہ بہرحال جادو کا عمل دخل ہمارے ہے سوسائٹی میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہو رہے ہیں جادو ہو رہے ہیں بدعملی ہو رہی ہے ہم نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے شاید کسی نے جادو کیا ہے جس کی وجہ سے کچھ تھوڑی بہت رکاوٹ آ رہی ہے چونکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جادو سے اس رزق کے پہنچنے میں رکاوٹ آ رہی ہے تو اس کا مطلب اس میں کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں مرضی نہیں کہہ رہا میں اذن کہہ رہا جادو ہو گیا آپ نے رب نہ چاہتا تو نہ ہوتا ٹھیک ہے جی؟ کیوں ہو گیا اب اس میں مجھے دو باتیں سمجھ میں آتی ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ میں نے کسی اپنے فیل سے کہیں اللہ تبارک تعالیٰ کو ناراض نہیں کر دیا کہ کسی نے میرے اوپر جادو کیا اور اللہ تعالیٰ نے میری اس طرح پروٹیکشن نہیں کروائی جی۔ اگر ایسا ہے تو کس چیز کی ضرورت ہے اللہ سے کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ آپ کا حل فرما دیں گے یا کسی وجہ سے اللہ تعالی امتحان لے رہے ہیں ہمارا جادوت نہیں امتحان لے رہے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے ہیں تو کس چیز کی ضرورت ہے کثرت سے استغفار کریں اللہ سے رجوع کریں سجدے میں جائیں روئیں گڑ گڑائیں معافی طلب کریں مدد طلب کریں جی۔ یعنی جسے کہتے ہیں نا آخر میں راستہ ایک ہی بچتا ہے چاہے جادو ہے چاہے جادو نہیں چاہے جن ہے چاہے جن نہیں چاہے بیماری ہے چاہے بیماری نہیں چاہے کچھ بھی نہیں ہے نارمل ہے آخر میں بات ایک ہی رہ جاتی ہے کہ ہم نے اللہ کے آگے سجدے میں جانا ہے ہم نے گڑ گڑانا ہے ہم نے معافی مانگنی ہے اور اللہ سے کہنا کہ اے میرے مولا مجھے اس مشکل سے نکال اس کے لیے اگر قرآن کی کچھ صورتوں کا ورد کیا جاتا ہے ٹھیک ہے قرآن سے کر رہے ہیں احادیث میں دی گئی کچھ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں ٹھیک ہے احادیث سے ثابت ہے کوئی اور ایسی دعا پڑھی جا رہی ہے جو قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت نہیں ہے لیکن اس کا مطلب خالصتاً توحید کے مطابق جیسے ہم وہ دعا پڑھتے ہیں اللہ حافظی اللہ ناصری اللہ ناظری اللہ معی خیر حافظ اللہ میرا حافظ ہے اللہ میرے ساتھ ہے یہ دعا میری نظر سے کسی حدیث میں نہیں گزری میں اللہ معاف کرے میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے ہر حدیث پڑھ رکھی ہے میری نظر سے ابھی تک کسی حدیث سے نہیں ایسی کوئی حدیث نہیں گزری لیکن اس وقت کا ترجمہ آپ نے پڑھا تو آپ نے پتہ چلا آپ کو کہ آپ نے اللہ کی پڑھائی بیان کی اور آپ نے اللہ ہی کو اپنا محافظ تسلیم کیا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں اللہ کے اسما میں سے کسی کا ورد کر آپ اللہ کا ورد آپ یا رحیم کو ورد کرتے ہیں آپ یا رحمان کو ورد کرتے ہیں بالکل ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں تو ان سب چیزوں سے ہم کو یہ پتا چل جائے گا کہ جناب ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں ان سے پتا چلے گا تو جو بھی بڑی آسان سی بات ہے ہمیں انشاءاللہ میں نے عرض کیا کہ اگلی دفعہ انشاءاللہ آپ کو کچھ ایسی وہ جسے کہتے ہیں نا جنرل پرپز ماسٹر کیز آپ کو انشاءاللہ دے دیں گے کچھ لوگ کفری الفاظ جو ادا کر دیتے ہیں روٹین میں استغفر اللہ اس سے کئی بار پکڑ جاتے ہیں ان سے پکڑا جاتی ہے کئی بار ہاں سمجھتے کچھ اور یہ آپ کا نقطہ بہت بالکل درست ہے بہت ویلڈ پوائنٹ ہے کئی بار ہم زندگی میں کوئی ایسے کلمات منہ سے نکال دیتے ہیں کہ جو کہ کفری اس کا مفہوم ہوتا ہے اور اللہ کی پکڑا ہے یا تکبر بھرا کوئی کلمہ بول دیتے ہیں اللہ کی پکڑا ہے لیکن ان دونوں صورتوں میں کس چیز کی ضرورت ہے اللہ کے آگے گڑگڑانے کی ضرورت ہے ہر مسئلے کا حل صرف اور صرف کیا ہے اللہ کے آگے گڑ گڑا اور کچھ کیونکہ سر روٹین میں ہماری جو بھی معاشرت کی قسم چل رہا ہے جو ان پڑھ طبقہ ہے اس میں عام طور پر ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو ان پڑھ کی بات کرتے ہیں میں تو بڑے بڑے بڑے پڑھے لکھے والے ہم نے دیکھا ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں خواتین بھی اور مرد لیکن خواتین میں تھوڑی سی نسبت ہمیں زیادہ نظر آئی ابھی تک میرے تجربے کے مطابق باقی اللہ مجھے معاف کرے لیکن مرد ایسے کلمے بول دیتے ہیں جو بظاہر اچھا بلکہ اس میں آپ نے جو بات کیا تو مجھے یاد آ گیا کئی بار ہمارے یہاں میں اسی لیے کہتا ہوں کہ احتیاط کی ضرورت ابھی میں نے جیسے یہ بات کی کہ وہ سارا دن اس قسم کے گانے اور وہ اس قسم کے بھجن اور وہ چیزیں کئی بار بڑے کفری کلمات پر مبنی گانے بھی آتے ہیں جی بالکل اور ہمارے جوان جناب سن رہے ہیں گنگنا رہے ہیں بڑا جناب جیسے پتہ نہیں کیا کمال ہو گیا تو ہمارے پاس میرے کولیگ ہوتے تھے بھی وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں امریکہ چلے گئے تو ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو ان دنوں کو ایک اس طرح کا گانا بہت زیادہ ہر دوسرا بچہ بچی کالج یونیورسٹی میں گاتا پکڑا مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی میں کہ یار یہ کیا کر رہا ہے میں نے جو میرے جن سے میں بات کر سکتا تھا کلاس میں جو ڈائریکٹ لوگ تھے ان سے میں نے بات کی میں نے کہا کہ یار یہ خدا کا خوف ہو اس طرح کی باتیں نہ کرو تو ایک بچی کہنے کی مجھے کہ سر وی ڈونٹ مین اٹ تو گانا ہے بس کچھ بھی نہیں وی ڈونٹ مین اٹ جو بات سمجھتے نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ حدیث مبارک میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ جو ایمان ہے زبان سے کہنے کا جی۔ دل سے ماننے کا جی۔ اور پھر اس پہ عمل کرنے کا نام ہے جی، ٹھیک ہے نا تو زبان سے کہنا بھی ایمان کا حصہ ہے آپ زبان سے وہ ادا کر رہے ہیں دل سے نہیں مان رہے ٹھیک ہے نا تو بھی ان تین میں سے ایک کام تو آپ نے کر دیا تجدید ایمان واجب تجدید ایمان واجب بالکل صحیح تجدید ایمان واجب ہے کلمہ دوبارہ پڑھا جائے غسل کیا جائے سلاد کی توبہ پڑی جائے سر آپ نے فرمایا کہ تجدید نکاح بھی بات کچھ کیسز میں تجدید نکاح بھی واجب ٹھیک بات تجدید نکاح بھی کر دیا جائے بالکل ٹھیک کچھ ایسے بھی سویر کیسز ہوتے تجدید نکاح کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ اتنا وہ نہیں ہے وہ نہیں وہ بہت آسان ہے ٹھیک ان کے اثرات ہیں ان چیزوں ان کے اثرات ہیں ہماری عام زندگی بالکل عام زندگی پہ ہیں آپ اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ کہہ دیا جو کفر ہے بے شک دل سے اس کو نہیں مانتے لیکن توبہ واجب ہے توبہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ کریں کیونکہ وہ فکر اگر وہ فکر پکڑنے آ رہا آپ ساری عمر یہ کہتے ہیں کہ کسی نے جادو کرا دی کسی نے جادو کرا دی یہ نہیں پتا کہ اپنی کرنی آگے آئے گی کوئی جادو شادو نہیں ہوا یہ بالکل درست آپ کے نقطۂ مطلب۔ اور ہے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں تو کئی غیر مسلم ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں علاج کے لیے ہاں، یہ درست اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پڑھنے کے لیے ہمیں دیکھیں کہ جی، قرآن آیت دی ہے یا فلانی چیز دے دی ہے آیت کرسی دے دی اب گئے آپ غیر مسلم کے پاس ہیں وہاں آپ بتائیں کیا کہیں گے دیکھیں میں اس میں عرض کروں گا ہمارے ایک دوست ہیں بڑے قریبی عزیز لاہور میں ان کو کہیں پتہ چلا کہ جی کسی جگہ پہ ایک خاتون ہیں جن پہ کسی دیوی کی حاضری ہوتی ہے تو انہوں نے سوچا کہ چل کے دیکھتے ہیں کھیل کیا ہے ہمارے شیخ کے پاس پہلے گئی انہوں نے کلمہ نہیں کیا خود سے نہیں چلے گئے شیخ کے پاس پہلے گئے ان کا کہ اس طرح پتہ چلا ہے کہ وہ دیوی حاضر ہوتی ہے اور لوگ وہاں بڑے اکٹھے ہوتے ہیں جب اس کی حاضری ہوتی ہے اور وہ لوگوں کے مسائل سنتی ہے وہ ان کے حل تجویز کرتی ہے اور حل سارے قرآن کے مطابق صورتوں سے کے دیتی ہے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بڑا مسکرائے پہلے پہلے کہ لگے اچھا چلو دیکھاؤ لیکن دھیان کرنا کوئی ایسی بات نہ کر دینا کہ جو اور پھر واپس میرے پاس چلے کہتے ہیں کہ وہ اتفاق ایسا اللہ نے قدرت دکھانی تھی اپنی کہ وہ جب وہاں گئے تو وہ واقعی کو حاضری بازری اسی وقت ہو گئے اچھا اب جناب رولا پڑ گیا شور مچ گیا ایک دوسرے سے محلے سے گھروں سے بھی عورتیں بھی آ گئیں تو مرد بھی آ گئے تو ڈھیر لگ گئے وہاں پہ اب وہ واقعی مسائل سن رہی ہیں خاتون اور تم یہ فلانی صورت پڑھو تم فلانی آیت پڑھو وغیرہ اچھا اس کو دیکھا تو کہیں گے کیوں آئے کچھ نہیں کوئی مسئلہ نہیں اچھا اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دی ہم تین ہندو دیویاں ہیں تینوں بہنیں اور ہمارے وہاں پہ پتہ نہیں کون سا علاقہ کہ وہاں پہ جو ہے نا ہم بطور بھگوان پوجے جاتے ہیں تو یہ مجھے خاتون جو ہیں وہ اس کہتے ہیں نا اچھی لگتی ہیں میں ان کے اوپر آ جاتی ہوں ان لوگ کو دو چار بات چیت کی تو انہوں نے ایک آدھی بات کو غصہ کھا گئی خاتون بارہ لوگ کیا واپس گئے سیدھا تو بزرگوں کے پاس جب گئے تو بزرگوں نے ساری بات سنی مسکراتے رہے تو ساری گفتگو تھی اس میں سے وہ بس آج بتاتے رہے کہ یہ بات اس نے جھوٹ گئی ہے یہ بات یہ ٹھیک کہہ رہی ہے یہ بات غلط ہے یہ بات صحیح ہے لیکن بات وہی ہے اچھا سب سے پہلے تو دیوی ہم نہیں مانتے کہ کوئی دیوی دیوتا ہوتا ہے ہم نہیں مانتے کہ کوئی یہ جو گاڈ اینڈ گاڈیسز والا کانسیپٹ ہے بھگوان پھر یہ کیا چکر ہے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں ہمارے ایک اور قریبی عزیز ہیں آپ میرے خیال ایک دفعہ ملے گئے ان کے یہاں بڑے عرصے سے لکشمی دیوی آتی جب پہلی دفعہ ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں بڑا حیران ہوں میں تو مانتا ہی نہیں ہوں کہ کوئی لکشمی دیوی ایگزٹ بھی کرتی تو یہ کہاں سے آتا تو جب ہم نے اپنے طور پہ پتا کیا تو پتا چلا کہ کوئی جن خاتون ہے جو بطور لکشمی دیوی جو ہے وہ وہاں پہ آتی ہے شاید جنات کی عمریں بھی بڑی لمبی ہوتی ہیں ہو سکتا ہے وہ پرانے زمانے سے ہی ان کی والدہ صاحبہ جو ہیں وہ ہندوؤں کے یہاں ہاں، اچھا، اچھا۔ بطور لکشمی دیوی کے انہوں نے کوئی چند ایک ہزار سال گزارے ہوں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو امبا جی تو مر گئی ہیں تو اب میں لکشمی دیوی بن جاتی ہوں تو یہ لکشمی دیوی بن گئی تو یہ سارا کھیل شیاتین اور جہاد کا ہے نہ کوئی دیوی ہے نہ کوئی دیکھتا ہے ٹھیک یہ سارا کھیل شیاتین کا اور جہاد کا ہے ایسی کسی چیز سے متاثر نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہمیں ان کی کی کسی قسم کوئی مدد قبول کرنی چاہیے اپنا ایمان خطرے میں ڈالنے کی بات اور میں نے لاسٹ ٹائم عرض کیا تھا شاید کہ کوئی بھی شخص یہ کہے گا کہ جی بڑا سخت جادو ہے یہ جادو سے ہی ٹھیک ہوگا اس کو چاہیے کہ بھائی پہلے تو تو دوبارہ ایمان کو بھول کر اللہ سے توبہ استغفار کر تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ پورے قرآن کے اندر اور اللہ کے اسما کے اندر اور درود شریف کے اندر کسی نے اللہ یہ قوت نہیں ہے کہ جادو کا علاج کر سکے اس لیے تجھے کالا جادو چاہیے علاج کے لیے اگر اس کی بات مان لی کفر کی اللہ کا انکار کیا اللہ کے کلام کا انکار کیا اللہ کے اسما کا انکار کیا کفر سری کفر اسی لیے ہمارے دادا شیخ ہمارے یہاں کلمہ کہا جاتا ہے کہ جادو برحق ہے کرنے اور کرانے والا کافی ہے ہمارے دادا شیخ فرمایا کرتے تھے جادو حق نہیں ہو سکتا حق سے بالکل وہ کہتے تھے جادو نہ اور کرنے اور کرانے والا کافی ہے کہتے تھے میں جادو کو حق کیوں کہوں حق اللہ کی ذات تو وہ پھر کہا کرتے تھے اس تصحیح کرو اس فکر کی کبھی یہ نہیں کہنا کہ جادو حق ہے اور کرنے کرانے والا کافر ہے کہو جادو نا حق ہے اور کرنے کرانے والا کافر ہے یہ ذہن میں رکھیں بہت سی چیزیں ہیں قرآن کی تلاوت قرآن کی آڈیو پلے کرنا اسما کا ورد کرنا ان چیزوں سے اگر آپ کا بھلا نہیں ہو رہا تو پھر آپ کے ایمان میں شدید کمزوری ہے جیسے وہ واقعہ آپ نے پڑھا وہ شہد والا پیٹ خراب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا کہ جی وہ پیٹ خراب ہے بھائی شہد پلاؤ تو شہد پلایا واپس آئے گی پیٹ اور خراب ہو گیا شہد پلاؤ یہ اور خراب ہو گیا شہد پلاؤ مجھے یاد نہیں ہے کہ تین دفعہ یا دو دفعہ یا چار دفعہ کتنی دفعہ ہوا جی۔ پھر وہ آگے کہ جناب جی، ولی وہ تو پیٹ اور خراب ہو گیا کیونکہ اس کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے شہد پلاؤ پھر آئے کہ جب جی ٹھیک ہو گیا آپ نے کہا کہ ہم نے تلاوت لگائی ہے بہت اریٹیشن ہو گئی ہے دورہ پڑ گیا اور سناؤ تلاوت اس کو اور سناؤ جی دورہ بڑھ گیا اور سناؤ تلاوت یہ اور بڑھ گیا میں کہتا ہوں اور سناؤ تلاوت یہاں تک کہ وہ دورہ جس وجہ سے ہو رہا ہے اگر کوئی اثر ہے کوئی چیز ہے وہ برباد ہو جائے بالکل بلکہ تجربے کے مطابق ایک بات عرض کروں اگین بہت سی چیزیں تجربے کی وجہ سے ہوتی ہیں پتہ چلتی ہیں یہ چیز بگڑتی اسی لیے ہے کہ آگے کوئی چیز جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے اگر کسی بھی فزیکل پوزیشن ہے آپ نے قرآن سنانا شروع کر دیا اس کو دورہ پڑ گیا آپ نے گھبرا کے قرآن بند کر دیا یہی تو غلطی کی آپ اس کو دورہ پڑے اسی لیے ہے کہ جو پوزیشن تھا وہ اب ریٹیلیٹ کر رہا ہے وہ ریئیکٹ کر رہا ہے قرآن کی تلاوت ہاں اور سنا ہو سکتا تھوڑا اور بگڑ جائے اور سناؤ اسے ہاں یہ ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ کتنی ڈوز دینی ہے کتنی دفعہ دینی ہے جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے آپ نے ایک کھانی ہے ٹھیک ہے نا کسی کو کہتا ہے آپ نے دو کھانی ہے کسی کو کہتا ہے دو چھ چھ گھنٹے بعد کھانی ہے کسی کو کہتا ہے دو آٹھ آٹھ گھنٹے بعد کھانی ہے اب یہ فیصلہ کیسے ہوگا یہ پھر تجربے سے اس کا کوئی وہ جسے کہتے ہیں وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ فوڈ نہیں ہے if then else if then else ایسی کوئی لیڈر نہیں بنی ہوئی ہے کہ یہ ہے ویسے یہ ہے ویسے یہ ہے ایسا نہیں یہ پھر تھوڑا تجربے یہ سمجھنا ضروری ہے تو اگلی دفعہ انشاءاللہ جسے کہتے ہیں کچھ ماسٹر پیس پہ بات کریں گے انشاءاللہ جی، مغرب کا وقت بھی قریب ہے